شاہی ابرا الو ب سلن مرحبا اے میرے سردار و سہلن مرحبا اے میرے سردار الو و سہلن مرحبا محبوب غفار اہل بس مرحبا محبوب غفار اہل بس مرحبا مخزن الوار اہل الب مرحبا مخزن الوار اہل الب مرحبا اے شہ ابرار اہل سلن مرحبا دو جگ کے مختار اہل وسلم مرحبا دو جگ کے مختار اہل وسلم مرحبا سعید و سالار اہل وسلم مرحبا سعید و سالار اہل وسلم مرحبا اے شہ ابرار اہل وسلم مرحبا چھا گیا ہے نور آنے سے تیرے ہر طرف چھا گیا ہے نور آنے سے تیرے ہر طرف چھا گیا ہے دور آنے سے تیرے ہر طرف ممبائی البار سہدن مر ابا ممبائی البار سہلن مرحبا شہ ابرار اہلو و سہلن مر ابا سوکھا ساوا بھی اور قصرے کس را کا پٹھا سوکھا ساوا بھی اور قصرے کس را کا پٹھا سوکھا ساوا بھی اور قصرے کس کا پٹھا آئے جب سرکار آنا و سہلن مرحبا آئے جب سرکار آنا و سہلن مرحبا اے شہ ابرار و سہلن مرحبا مرحبا آش جھومو گھر آمنا کے آ گئے آش جھومو جھومو گھر آمنا کے آ گئے آش جھومو گھر آمنا کے آ گئے احمد مختار الو و سہلن مرحبا احمد مختار الو و سہلن مرحبا اے شہ ابرار ال و سہلن مرحبا غم زدو جھومو غم دور کرنے کے لیے غم زدو جھومو جھومو غم دور کرنے کے لیے غم زدو جھومو غم دور کرنے کے لیے آ گئے غم کار الم و سہ مرحبا آ گئے غم کار الو و سہ مرحبا اے شہ ابرار سہلن مر ابا دل فگاروں کے اور غم کے ماروں کے شہا دل فگاروں کے اور غم کے ماروں کے شہا تم گو غم گوسار آنو و مرحبا تم ہو غم گوسار آنو و مرحبا اے شہ ابرار آنو و مرحبا جشن آمد پر خوشیاں منانے والے ہیں جشن آمد پر خوشیاں منانے والے ہیں جشن آمد پر خوشیاں منانے والے ہیں دیوان ہوشیار آلو بسن مرحبا دیوان ہوشیار آلو بسن مرحبا اے شہ ابرار آلو و مرحبا کچھ نہا تم سے معراج کی شب نہ رہا کچھ نہا تم سے معراج کی شب نہ رہا کچھ نہا تم سے معراج کی شب نہ رہا باپ اسرار الو و سہدن مر ابا باپ اسرار الو و سہدن مر ابا اے شہ ابرار نو سالمر مرحبا کو سر للہ عطا کیجیے ہمیں کو سر للہ عطا کیجیے ہمیں ہمیں کو سر للہ عطا کیجیے ہمیں شربت دیدار الو و سہدن مرحبا شربت دیدار پتے و سہدن مرحبا اے شہے ابرار وسهلا مرحبا دے دیے رب نے تجھ کو خزانے بے بہا دے دیے رب نے تجھ کو خزانے بے بہا دے دیے رب نے تجھ کو خزانے بے بہا و مختار الو و مرحبا لن مر ابا مالکوں مختار الحلن مر ابا ایشے ابرا اہلا وسہلا مر ابا روزے محشر ہو سایا کنا ہم پر تیرے روزے محشر ہو سایا کنا ہم پر تیرے روزے محشر ہو کنا ہم پر تیرے سوئے خمدار آلو و سہدن مر ہبا سوئے خمدار آلو و سہدن مر اے شہ ابرار آلو و سہدن مر ابار دو دل سرکار دکھلا کر ہمیں جگمگا دو دل سرکار دکھلا کر ہمیں جگمگا دو دل سرکار دکھلا کر ہمیں نورانی رخسار آلو و سہلن مرحبا اے شہ ابرار آلو و سہلن مرحبا سیاں کا بیمار اب تو شفا پائے شہا اسیاں کا بیمار اب تو شفا پائے شہا اسیاں کا بیمار اب تو شپا پائے شاہ ہو کرم سرکار و مر مرحبا ہو کرم سرکار و مر مرحبا اے شہ ابرار رار و سہ مرحبا واسطہ تجھ کو میلاد کا نگر واسطہ تجھ کو میلاد کا نگر پھر بلا ایک بار اکبارمر مرحبا واسطہ تجھ کو میلاد کا کر دے عطا واسطہ تجھ کو میلاد کا کر دے عطا طیبہ میں مزہ لو و سہ لمربا باستا تجھ کو میلاد کا کر دے عطا واسطہ تجھ کو میلاد کا کر دے عطا چشمے اشک بار الا و سہ مرحبا واسطہ تجھ کو میلاد کا کر دے عطا واسطہ تجھ کو میلاد کا کر دے عطا قلب بے قرار پار آلو و سہ مرحبا قلب بے قرار دے آلو و سہ مرحبا اے شہ ابرار آلو و سہ مرحبا کہہ کے اب تم بھی جھومو عبید قادری کہہ کے اب تم بھی جھومو عبید قادری کہہ کے اب تم بھی تم بھی جھومو عبید قادری اے میرے اہلا و سہلا مرحبا اے میرے دلدار اہلا و سہلا مرحبا اے میرے منٹھار اہلا و سہلا مرحبا اے میرے منٹھار اہلا و سہلا مرحبا اے شہ ابرار اہلا و سہلا مرحبا اے میرے سردار اہلا و لنگر مرحبا